جو شیطان کو شیطان نہیں مانا پہلے بہار لا کے افسوس کرو کریں کو ابھی تو نہیں مانتے قیامت کے دن میں افسوس حضرت مسئلے کو مانتے اب بھی مان لو اور پھر شیطان کا حال ذکر کیا کہ شیطان کو ہم نے حکم دیا تھا تو شیطان نے نہیں مانا تو اس کا حال کیا ہوا ہاں۔ ہم نے وہ ان علیہ تھا الدین آیت نمبر تینتیس میں ہم نے شیطان کو حکم دیا تھا شیطان نے نہیں مانا کالا پخنہ تو ان کرجیم اللہ نے فرمایا سور <clears throat> مطلب فیچر رامبیل چامبیل ہر مشرق پر ہر مبتدے پر لانا جب ان کو مسئلہ پہنچایا گیا قرآن میں جو جس جگہوں میں لانا چاہتا ہے ایسے کے حق کہ جس نے اس مسئلے کو چھپایا اور پہنچایا